السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ایک منٹ کیا کچھ باقی ہے ایوے بھائی آپ کا جو مجھے سمجھ آیا مرحبا غلام اطار بھائی اچھا اچھا اوکے مجھے جو آپ کی سمجھ آئی آواز بریک ہو رہی تھی پھر بیچ میں ٹھیک ہو گئی لیکن پھر بریک ہو رہی تھی مجھے آپ کا یہ سمجھ آئی کہ قبر جو ہے یہ یعنی گمراہ کا کیا ہے باقی مترجم میں گم ہونے کے بارے میں کیا ہے ایزے بھائی آواز آ رہی ہے اچھا یار یہ وائس کیوں بریک ہوتی ہے اچھا اچھا جزاک اللہ خیرن کثیرہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے عربی میں متعدد معنی ہیں اچھا دعا کیجئے ٹھیک ہو جائے پھر میں تو اس بارے کچھ نہیں کر سکتا کہ ایک ایک حرف کے ستر ستر معنی ہیں اور ایک ایک سو تک معنی ہیں جی ایک ایک حرف کے تو اس کے اندر جس طرح مثال کے طور پہ لفظ المومن ہے المومن اب یہ اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے اللہ لا الہ ہو الملک القدس السلام المؤمن یعنی یہ اللہ کے بارے میں بھی المؤمن استعمال ہوا ہے اور المؤمن اخ المومن اور قرآن میں انم المؤمنون اخوا ان نمل من اخوا یہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ مومن عام مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا اچھا آج میں تو یہ لفظ مومن اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا لفظ مومن عام مومنین کے بارے میں بھی استعمال ہوا اور لفظ مومن حضور علیہ السلاط السلام کے بارے میں بھی اس بارے میں استعمال ہوا ہو اللہ لا الہ الا الملک السلام المؤمن کہ اب ہے ہے یہ بھی حضور صلاحت السلام بھی مومن ہے جی جی حضور علیہ سلاۃ السلام بھی مومن ہیں اور ہم لوگ بھی مومن ہیں تو اب اس کے اندر قرآن کا ترجمہ یہ کیا جائے جس طرح بعض ظاہری ظاہریت پسند لوگوں نے ترجمہ کر لیا اپنی اپنی منمانی کا ترجمہ کر لیا کہتے ہیں یار یہاں پہ مومن کا ترجمہ ایماندار ہے تو وہاں پہ بھی ایماندار کرو جس طرح ہے الزین انم تعلیم کی یا ہم وغیرہ سے چلا اور عمراہوں کے رس ٹھیک ہے کہ نہ کہ ہمیں مغدوب اور دال لوگوں کے گمراہ مسیم اپنے نقش قدم پہ چلا اب یہاں پہ لفظ دال کا ترجمہ گمراہی کا ہوا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے گمراہی کا ترجمہ کیا اچھا تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے معذل کے بعد ترجمہ کرائیے اہل ادب کو ادب پیش نظر ہوتا ہے ایک ہی لفظ کے ترجمے مختلف ہو جاتے ہیں ان کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں کے بارے میں ترجمہ کس طرح کا کرنا ہے تو ابھی ہے ہم بھی مومن ہیں مومن ہیں اب اللہ کے بارے میں جو لفظ مومن استعمال ہوا وہ مفسرین کرام نے ترجمے وہاں سے ڈھونڈ لیے یہ المنجد ہے عربی کی لغت ہے کاموس ہے اور لسان العرب ہے جی جی جی سورہ دہا میں بھی ہے فہدا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو راہتا کی جی جی تو اس کے اندر بھی ہے اور بہت سارے مقامات کے اندر قرآن پاک میں لفظ دال جو ہے متعدد مقامات پہ استعمال ہوا ہے تو اب کیا ہے کہ اللہ مومن ہے وہ ایمان عطا کرنے والا مومن ہے وہ ایمان عطا کرنے والا ہے اب معذ اللہ کہتے ہیں حضور علیہ صاحب السلام بشر ہیں اور ہم جیسے ہیں وہ ترجمہ تو کر لیتے نا بشر کا لیکن بخاری کی عدیث ایقم مصری تو میری مثل ہے میری مثل کوئی بھی نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں آپ کی مثل ہم نہیں ہے لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم آپ کی مثل ہیں معاذ اللہ اس وقت صدیق اکبر جب سامنے تھے تو حضور علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہاری مثل نہیں ہوں تم میں سے ہے کوئی میری مثل تو کوئی وہ ابھی ہوتا آج کا تو وہ کھڑا ہو جاتا کہتا میں تمہاری مثل ہوں معاذ اللہ لیکن وہ ابھی تھے سیابی کسی نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہ کی نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہ میں تمہاری مثل ہوں نہ عمر فاروق کھڑے ہوئے کہ میں تمہاری مثل ہوں نہ عثمان غنی کھڑے ہوئے نہ حضرت علی کھڑے ہوئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار سے آبا کی جماعت تھی کسی نے کسی کی جسارت اور ہمت نہ پڑی کہ میں تمہاری میں رکھتا تمہاری معذ اللہ نہ صحابی کرتا ہے مجادلے کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرما دیا میں تمہاری مثل نہیں ہوں تو اب لفظ مومن کا ترجمے کے متعلق میں آپ کی طرف ایک یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ان ملمینا اخوا اللہ بھی مومن ہے ہم بھی مومن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن ہیں اور رب نے قرآن میں تو رشاد فرما دیا انم مین اخوا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کیا معذ اللہ اللہ کو بھی اپنا بھائی کہیں گے تمام مومن جو بھائی بھائی ہوئے اللہ کا نام بھی مومن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھین ہے ہمام بھین ہے تو ان اخوا تو کیا معذ اللہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں عام امتی میں کوئی فرق نہیں معذ اللہ لفظ تو ایک کی جو یہ شرط دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیب کا لفظ استعمال کرو تو شرک حضور صلی اللہ اللہ علیہ کے بعد فیصل کرو پھر اسی طرح معاذ اللہ کہتے ہیں یہ صرف اللہ کے اس طرح تو کہتے ہیں کہ یہ آبت والی ہو اینک صدیق اکبر کے عشق والی ہو اب یہاں پہ عشق کا بھی ایک پوائنٹ بتاتا چلو ہمارے یہاں ذاکر بڑے ہیں اور بڑی عشق کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے محبت کے وہ دعوے کرتے ہیں آج میں دن کو بیان کر کے آیا تو میں نے کہا کہ یار عشق کی این تو سیدنا عبداللہ صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے اس کی این جو ہے وہ سیدنا ملتے ہیں جس سے پہلے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بنتے ہو تو پہلے صدیق اکبر کی غلامی ادا کرنا ہوگی پھر عشق جو ہے پھر عشق چوتھے نمبر پہ حضرت علی کے نام ہے تو اشدا اللہ علیہ وسلم پھر این کو درمیان میں رکھ دیا سایہ بھی ساتھ رہیں گے اور صدیق اور عمر کی قبریں بھی ساتھ میں ہیں یہ یار غار بھی تھے یار مزار بھی ہیں اچھا یار اب میں کیا کر سکتا ہوں اچھا جزاک اللہ جی تو اب کیا ہے کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قرآن نے بتا دیا میں رہتے ہیں یہ سیکھنا ہے عشق سیکھنا حضر اللہ علیہ وسلم کے صدیق سے سیکھو عبداللہ کی عین سے سیکھو عمر کی عین سے سیکھو عثمان کی عین سے سیکھو علی کی عین سے سیکھو سے بلکہ باقی تین اینے جو ہیں وہ تین صحابہ کے اندر ہیں وہ تین عینوں کو چھوڑ دے گا تو عشق کی عین کی روح کو ہوگی کسی ایک نہ سے آپ نہ کمی ہے نہ بیشی ہے نہ کجی ہے نہ ٹیڑھ ہے اور سنت تو سیدھے جن کا بھی ہو ہم ساروں کا ایک جیسا کرتے ہیں ساروں کا یکساں کرتے ہیں علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور ہم لوگوں کے بارے میں مومن کا لفظ استعمال ہوا لیکن فرما دیا ان اخوا سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان ظاہر بینوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ سارے مومن جب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تو کیا معاذ اللہ اللہ کو بھائی کہو گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے ہو نہیں نہیں اللہ مومن ہے لیکن وہ ایمان عطا کرنے والا مومن ہے اس پہ یہاں پہ ترجمہ مومن کا ہوگا ایمان عطا کرنے والا ایمان عطا کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ المومن استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایمان دلوانے والے اللہ ایمان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دلوانے والے اور ہم ایمان لینے والے مومن ہیں اللہ علیہ کلمہ نہیں محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلکہ آنا رسول اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا اللہ پیت الخر کے سب سے موحد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایمان پورے قرآن میں پھر کے دیکھ لو ان نجدیوں کا ترجمہ پڑھ لو شیوں کا ترجمہ پڑھ لو کسی کا پڑھ لو یارو یہاں پہ ہیر پھیر کیوں کرتے ہو لیکن جب لفظ دال کا ترجمہ آتا ہے تو تمہیں چیڑ لگتی ہے نبی کی عزت کرنے میں نبی کے باپ کی عزت کرنے میں تمہیں تمہارے ماتھوں پہ بل اور مروڑ آ جاتے ہیں لیکن بات آنکھ سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمان نے اعلی حضرت علیہ رحمان نے جو شدت اختیار کی ہے یہ ایمان کی شدت تھی اور یہ شدت جو تھی یہ شدت ایمان کی علامت ہے لوگ کہتے ہیں فتوے بڑے سخت لگائے ہیں احمد خان بریلوی الرحمٰ نے تو میں کہتا ہوں فتوے کیوں نہ سخت لگاتے یہ طریقہ تو ہمیں صدیق اکبر نے بتایا ہے اگر سگا باپ بھی ہو تو منہ پہ تھپڑ مار کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تو نے یا یہ کیا کیا میں نے گستاخ کے منہ پہ پہلے تھپڑ مارتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں پھر فتوا لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد اللہ بریلوی علیہ نے اپنے پاس سے کچھ نہ سختی کی بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحب اللہ تبت کو بھی اکیلی کے اللہ کے لیے وعلیکم السلام و ورحمۃ اللہ غلام اختار بھائی کہ اللہ کے لیے محبت کرو اللہ کے لیے بغض رکھو اللہ حضرت نے بغض رکھا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر رکھا ہے اور ترجمے کرنے والے یہ ظاہر بین جو جنہوں نے لفظ ایک بن کر کی مل چھوڑ دی قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے اندر یہ عربیوں کی جو پہلی ڈکشنریاں ہیں ان کے اندر آپ کو ایک ایک لفظ کے سو سو تک معنی ملیں گے سو سو تک معنی ملیں گے اسی طرح لفظ دال کا جو ترجمہ ہے یہ خود رفتہ بھی ہے محبت میں گم ہو جانا بھی ہے اور گمراہ ہو جانا بھی ہے اسی طرح ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ لفظ کافر جو ہے لفظ کافر میری بات کو غور سے سننا ہے لفظ کافر پھر کہیں چھپانے کو کافر کہتے ہیں چھپانے کو کسان کو بھی عربی میں کافر کہا گیا ہے کسان جو بیج بوتا ہے کیونکہ وہ بیج کو مٹی کے اندر بو دیتا ہے لہذا کافر ہے لہذا کافر ہے اب یہ ہمارا جو فکی اور اسلامی اصطلاح میں لفظ کافر استعمال ہوتا ہے تو اس ہوتا کہ ہر اندھا بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کی نشانیوں کو جان کے پھر چھپاتے ہیں پھر بتوں کے آگے جھکتے ہیں لہذا وہ تو کافر ہو گئے لیکن جن کے شانے میں پہلے پارے میں رب رشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں نے سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتلا جو صاحب علیہ وسلم کی شانیں جانتے ہوئے پھر کافر ہوتا ہے کسان جو بیج زمین کے اندر بو دیتا ہے بیج اس کے ہاتھ میں تھا لیکن مٹی میں دبا دیا اسی طرح نجدی کو سارا علم ہوتا ہے جی جی جی کسی چیز کو پردے میں کرنے والا کافر ہے تو اس طرح جس طرح امول بھائی نے نقل کیا لکھ رہے ہیں ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو چھپانے کا نام یہ کفر ہے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو حضور اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وقان قبل وست ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے حضور کا وسیلہ دے کے دعائیں مانگتے تھے وہ فتح پاتے تھے وہ رزق حاصل کرتے تھے لیکن رب کہتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان علماء نے کہا کہ ہماری جو عزت ہوتی تھی یہ معذ اللہ عزت ختم ہو جائے گی اور یہ ساری عزتیں تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گی لیکن سنیوں کو کوئی خوف نہیں ہے نجدی کہتا ہے کہ ان پیروں کے پاس نہ جاؤ اللہ مجھے مان لو ہمارے علامہ ارشد القادری صاحب جو جمشید پور بھارت کے رہنے والے ہیں علیہ رحمہ ان کا وصال ہو گیا بڑے جید مناظر تھے اور آپ نے جو زیر و زبر لکھی جو زلزلہ لکھی اس کا جواب نجدی آج بھی نہ دے سکے سارے نجدی مل کے نہ دے سکے آپ نے ان کی کتابوں سے تبلیغی جماعت والوں کی کتابوں سے شیخ الحدیث زکریہ جو ان کا ہے اس کی کتابوں سے ثابت کیا اپنے بزرگوں کا علم غیب بھی کر میری وقت ہو میں وقت کروں گا فلاں قبرستان میں ہوں گا فلاں مجھے نہرائے گا اتنے تک علم غیب کے دعوے دار ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ مناظرے کرتے ہیں اسی طرح تو اسی طرح سید اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے بتا دیا منافق لوگ کہتے ہیں کہ عزت تو ساری اللہ کی ہے عزت بے شک یہ قرآن کی قرآن کی آیت ہے کہ ساری عزت فرما دیا یہ شان نزول تو کافروں کے لیے تھا کہ اے کافروں عزت تمہارے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے آگے پھر منافقوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم جو مدینہ شریف کا ذلیل ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابئی نے کہا تھا کہ ہم سب سے نکلیں گے کچھ نہیں ہے اللہ کی توحید کو تو وہ بھی مانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ کے باغیوں کے حق میں نازل ہوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ غلام اللہ بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے حق میں نازل ہوئی چلا کردہ چلاکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکری منافق ہوتا ہے سورہ منافقون کا اب اللہ نے کیا فرما دیا ولی اللہ عزت ولی ولی رسول ہی ولا کن منافقین لا یعلمون یارو یہاں پہ تو احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نہیں بول رہے یہاں پہ تو میرا رب بول رہا ہے یہاں پہ تو دیوبندی بندی بریلوی بنے ہوئے نہیں تھے یہاں پہ تو میرا رب بول رہا ہے اور یہ عقیدہ ہے یہ سب آیا ہماری تو بریلی کے تاجدار سے بھی ہے ہماری نسبت گورڈا کے تاجدار سے بھی ہے ہماری نسبت خواجہ الدین چشتی اجمیری علیہ بھی ہے ہم نسبت جو ہے ہمارے یہ تم کو طرز ہے یہ تم کو اعتراض ہے یہ بریلوی ہیں یار ہم بریلوی نہیں کہتے تم لوگوں نے ہمیں بریلوی کہنا شروع کر دیا ہم تو آل سنت وال جماعت ہیں ہم سنت الجماعت ارا اموا سے ہوتا ہوا سفا کے چبوترے سے ہوتا ہوا کے ہمارے دلوں تک پہنچا ہے یہ عقیدہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے یہ بریلی کے تاجدار کا عقیدہ نہیں ہے ارے تو کر رہے میرا تم کو قرآن میں منا صاحب تمہارا سلسلے نصب ملا دیا ہے تم اپنی باتوں کو چھپاتے ہو کبھی کہتے ہو ہم بچے سننی ہیں ہم پکے سننی ہیں کبھی نام اہل حدیث تو کبھی نام دیوبند تو کبھی حیاتی تو کبھی مماتی تو کبھی پتھری تو کبھی پھڑا تو کبھی فلاں یہ سارے ناموں میں بدل بدل کیا عزت اللہ کے لیے بھی ہے ولی اللہ تو کن اے اس وقت تو میں نے جواب کافروں کو دیا تھا اب میں رب ہو کے بتا رہا ہوں کہ عزت میرے اللہ کے لیے بھی ہے عزت میرے رسولوں کے لیے بھی ہے اور عزت سارے مومنوں کے لیے بھی ہے اور یا اللہ کے لیے بھی عزت ہے یہ عزت کو جو تو شرک کہتا ہے کہ خالی اللہ کے لیے ہے اللہ ساسی بنا رہا ہے اب یہاں پہ کس کو ہمت ہوتی ہے کس کو جسارت ہوتی ہے کہ وہ عزت چھین سکتا ہے کسی سے جس کو میرا رب عزت دے اس سے عزت کوئی نہیں چھین سکتا رب کہہ رہا ہے عزت میرے رسولوں کے لیے بھی ہے ولیل مومنینا سارے مومنوں کے لیے بھی ہے ولا کن المنافقین لا یا لیکن منافق لوگ جانتے نہیں ہیں منافق لوگ لوگ جاہل ہیں منافق لوگ نہیں جانتے اب رب کہتا ہے اب رب کہتا ہے منافق لوگ جانے یعنی نہیں سب نہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں ہم نہیں کہتے یہ ہے میرا رب خود کہہ رہا ہے یہ منافق ہیں لیکن یہاں پہ رب نے بتا دیا کہ لفظ دال کا ترجمہ کرنے والوں یہ اگر کافروں کے بارے میں ہو تو گمراہی کے لفظوں میں میرا رب استعمال کرتا ہے اگر یہ علیہ السلام کے والد کے بارے میں آتا ہے اپنے کے استعمال ہوتا ہے اور یہی ترجمہ یہی لفظ جو ہے اگر سو ارے منافق بے علم تجھے کیا معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بے حد و بے حساب ہیں کہ میرا رب کس طرح بیان فرما رہا ہے تو میرے حضور کی شانوں پہ پردے ڈالتا ہے جس طرح یہ و نصارہ نے ڈالے تھے رب نے ان کو کافر قرار دے دیا پھر کہے ارے کیا میں نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو پھر کافری اور کیا ہے پھر منافقت اور کیا ہے پھر جو ہے کفر اور نفاق اور کیا ہے یار کیا لنک بھیجیے آپ سنی تحریک میرے کو سمجھ میں نہیں آیا آواز نہیں ہے میں اصل میں وہ لنک رہا تھا یہ سنی ہے کو میں نے عزت ادا کی ہے میرے رب نے عزتیں عطا کی ہیں یہ لفظ لفظ جو ہے یہ سورہ ہاتھوں میں آتا ہے کا فہدا تو یہ ہر ایرے غیرے سے نہ پوچھنا اس کا ترجمہ کیا ہے یہ کسی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا یہ داتا علی حجویری علیہ رحمٰ کی چوکھٹ سے پوچھنا یہ ترجمہ جو ہے یہ احمد بریلوی علیہ رحمٰ سے پوچھنا یہ ترجمہ جو ہے پیر میر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمٰ سے پوچھنا یہ ترجمہ جو ہے یہ اجمیر کے تاجدار سے پوچھنا یہ ترجمہ جو ہے کبیر الدین رفائی علیہ رحمٰ سے پوچھنا جن کے لیے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسجد نب سے اپنا قبر انور سے ہاتھ باہر نکال دیا تھا قربان جائیں کبیر الدین رفائی علیہ رحما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا تھا اور آتے ہم اپ کرتا تھا میری روح آپ کے دربار کو چوم کے جاتی تھی اور جھوم کے جاتی جاتی تھی تازگی لے کے جاتی تھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روح بھی حاضر ہے آج جسم بھی حاضر ہے آج اپنے جسم کو میں لے کے آیا نہیں تمہر باہر نہیں آئے گا اور تمہاری زبان سے جب تک پور اللہ پکارتا رہے گا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کبیر الدین رفائی کی موت تو آ سکتی ہے لیکن کبیر الدین رفائی در یار کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک سلام کی منظوری نہ ہو اور منظوری کا سرٹیفکیٹ اس طرح ملے یہ ایک لاکھ کا مجمع جو میرے اوپر کھڑا ہے یہ دیکھ لے کبیر الدین رفائی سچا آش کے رسول ہے کبیر الدین رفائی سچا آش کے رسول ہے ہر کوئی اپنے ہم کہتے ہیں میرے ہے وہی مقبول ہوتا ہے وہی مقبول ہوتا ہے وہی مقبول ہوتا ہے ہر کوئی اپنے زبان سے عشق کے دعوے کرتا ہے لیکن میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند فرما لے وہی مقبول ہوتا ہے ورنہ ساری عبادتیں عکارت جاتی ہیں ضائع جاتی ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نگاہ اور شفقت کے طلبگار ہیں ہمیں اپنے مجاہدوں پہ ناز نہیں ہے ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے یار ہماری یہ باتیں کس قابل ہیں ہماری یہ باتوں میں کون سی وہ روحانیت ہے ہم تو بس رخ یار کے اندر کھوئے جاتے ہیں ہم تو حضور کی اداؤں کا نام نماز رکھ لیتے ہیں اوپر نیچ ہو لے باندھ ماتے لیتے ہیں یار صحابہ نے بخاری کی حدیث ہے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو نماز میں اپنا رخ حضور کی طرف کر لیا پھر بھی نماز ٹوٹی نہیں فرمایا اپنی نماز کو مکمل کرو اپنی نماز کو مکمل کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت حضور کی محبت احمد رضا خان بریلوی علیہ نے اپنے پاس سے ہمیں گھر کے نہیں بتائی یہ صحابہ کا عقیدہ بتایا ہے یہ بخاری اور قرآن کا عقیدہ بتایا بتایا ہے یہ صحابہ کا عقیدہ بتایا ہے صحابہ کی کانفرنس کرانے والوں کو کیا معلوم کہ صحابہ کے کی عقائد کیا ہیں یہ ترجمے پوچھنے ہیں تو بریلی کے تاجدہ سے ترجمے نہیں ملتے ہر کوئی چند ایک ڈکشنریاں پڑھ کے چند تم پر قرآن جمع بیٹھ جائے وہ لوگوں کو تو تلکن بیچار ہدایت نہیں ہدایت پر خود نہیں ہے اوروں کو کیا راہ بتلا لیکن جب کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے اپنا من ہے اس کسی کو رکھنا علماء حرمین نے فتوے کفر کے دیے میرے اللہ حضرت نے تو کسی کو کافر نہیں کہا یہ حرمین کے مشاعر نے ان کو کافر کہا ہے کہ اے گمراہ نبیوں کے بارے میں گمراہی کا ترجمہ کرتے ہو نبی گمراہ ہے تو پھر ہدایت دینے والا کون ہے رب نے تو بیٹے لیے تم کہتے ہو وہ بھی گمراہ تھے پھر ان کو ہدایت ملی معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ حضور پہ اعتراض نہیں یہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض ہو رہا ہے فہدا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رستہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ عطا کر دی آپ خود ہی دوڑے دوڑے آ رہے تھے ہم نے آپ کو اپنا رستہ بتا دیا کہ اس طرح آؤ اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ تم ہماری محبت میں خود ہی آ رہے تھے خود ہی آگے بڑھ رہے تھے ہم نے آپ کو بتایا کہ اے محبوب اس طرح آیا کرو راتوں کو زیادہ نہ جاگا کرو لمبے سجدے نہ کیا کرو اپنے پاؤں کے اوپر تمہارے اوپر جو سوجن آ گئی ہے یہ سوجن کیوں آ رہی ہے اے محبوب تمہارا کھڑا ہونا میرے اوپر گراں گزرتا ہے تمہارا رونا میرے اوپر گراں گزرتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو بلا سو فیو تھی کا ربو کا خطردہ قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے بخاری کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک امتی بھی میںخش والے کی لیکن عبد اللہ بن ابئی جیسا منافق ہو تو اس کے لیے استغفر لہم ام لم تستغفر لہم اس کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو وہ برابر ہے میں قبول نہیں کروں گا منافق کے حق میں ستر بار بھی سب ہی نہ مر رہا ستر بار بھی استغفار کرو میں قبول نہیں کروں گا لیکن عاشق جتنا گناگار ہے اس کے بارے میں تو میں دوں گا لیکن کبھی نہیں بخشوں گا تو بار کے لفظ دال کا جو ترجمہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو یہ خود رفتہ محبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کافروں کے بارے میں استعمال ہو تو یہ گمراہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح میں نے عرض کر دیا لفظ مومن اللہ کے بارے میں ہو تو ایمان عطا کرنے والے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حضور اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو ایمان دلوانے ایمان دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اگر ہم لوگوں کے بارے میں استعمال ہو تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایمان لینے والوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اللہ کریم عزوجل سے دعا ہے قرآن و سنت کا عطا فرمائے آپ بھائیوں نے مجھے برداشت کیا اللہ کریم آپ کو بھی اجر کثیر عطا فرمائے بس یہ زندگی جو ہے رب اس کو زندہ بنا کے جانے کی توفیق عطا فرمائے اس زندگی میں جن جن شیوخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں رب کریم ان کے فیض سے ہمیں مستنیر فرمائے یقیناً میں تو تو اندھا ہوں رب کریم میرے شیخ کے صدقے مجھے دل کی آنکھیں عطا فرمائے اور مجھے شریعت کا پابند بنا سوم و سلاد کا پابند بنائے جی آئیے جزاک اللہ کا سیرا